پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے